چار طرح کے افراد کے لیے بشارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی حدیقت قدس الجنہ چار طرح کے افراد جنت کے خاص مقدس باغیچے میں ہوں گے نمبر ایک لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والا جو اس میں شک نہ کرے نمبر دو وہ شخص جو نیکی کرے تو اسے خوشی ہو اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے یعنی شکر ادا کرے نمبر تین اور وہ شخص جو گناہ کرے تو اسے برا لگے اور اس پر اللہ تعالی سے استغفار کرے یعنی مغفرت مانگے نمبر چار اور وہ جسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے استغفار والا بنا دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساؤوا استغفروا ترجمہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو اچھے کام کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور برے کام کرنے پر استغفار کرتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اہل ہوگو توبہ کرو حضرت اغر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو دیکھو میں خود دن میں سو بار اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں عن الاغر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الى اللہ فإنی اتوب فإنی اتوب فی اليوم الیہ میات مرہ